شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com شہید اچھا جی وہی بات چلی آ رہی ہے تقریر دنیا کا تفصیلی نمونہ تو موسیٰ السلام نے یہ تبلیغ کی اور موس علیہ السلام کی تبلیغ پہ پہلے پہلے ایمان لانے والے چند نوجوان تھے بنی اسرائیل میں سے کون تھے یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ چاہے تحریک اچھی ہو چاہے تحریک بری ہو پہلے پہلے اس پہ کون چلتے ہیں نوجوان اس کو قبول کرتے ہیں سمجھے جی ہاں۔ یہ بالکل ابتدا سے یہی طریقہ چلیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر کام کیا کرو بھٹو نے جو تحریک چلائی تھی نوجوانوں میں کام کیا یا نہیں سارے نوجوان تھے اس وقت کے اندر ہاں سندھی مولوی صاحب بیٹھے ہیں وہ سونا منڈا تھا یا نہیں کس کو کہتے تھے اور بھٹو کے ساتھ جو کام کرتا تھا حفیظ پیر رہا یعنی ایسے نوجوان گبرو گبرو آدمی تھے تو نوجوانوں سے تحریک چلتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے تو تحریک اسلامی چلی تھی نا اچھی تحریک اس پہ بھی لبائے اس نے کہا پہلے پہلے نوجوانوں نے کہا یہ فما آ منا پس نہ ایمان لے ابتدا میں یہ کہنا پس نہ ایمان لے ابتدا میں واسطے موسا علیہ السلام کے مگر چند نوجوان اس کی قوم سے ہم چند چھوکرے بھی کہہ دیتے ہیں باوجود خوف کے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے خوف بھی تھا ان کو کہ کہیں فرعون ہمیں قتل نہ کر دے اس کے وہ سردار درباری قتل نہ کر دیں این یافتے نہ ہم یہ کہ تکلیف پہنچائے ان کو کیوں علت اس لیے کے فرعون سرکش تھا زمین مصر کے اندر اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا یہ علت تھی ڈر کی بکال موسا یا قوم نصیحت موسا موسا علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری قوم اگر تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے تو خاص اللہ پہ توکل کرو اگر ہو تم فرمردار بکال جواب قوم انہوں نے کہا خاص اللہ پہ ہم نے توکل کیا ربنا لا تجعلنا مناجات انہوں نے دعا مانگی کیونکہ فرعون قتل کر دیتا تھا نا خبیص تھا ایزائیں دیتا تھا اس لیے دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار نہ کر تو ہم کو تختہ مشق یا کتنا کا نے کیا کرنا ہے تختہ مشق ظالم لوگوں کے لیے اور نجات دے ہم کا اپنی رحمت کے ساتھ قوم کافروں سے بھائی ہمیں چاہیے دعا مانگتے رہیں رب نالا تج الافطنۃقم ظالمین قوم یہ اس لیے کہ یہ پکڑ کے جب امریکہ شیطان کے حوالے کرتے ہیں نا کہ ہماری تو ایک بیٹی اپنا گرفتار ہے نا کراچی کی جب ان خبیصوں کے پاس بھیجتے نا گرفتار کر کے بھیجتے ہیں پناہ بہ خدا آنکھوں میں تیزاب ڈالتے ہیں ایسے گریل کے ساتھ سوراخ نکالتے ہیں کتنی ایزائیں دیتے ہیں سمجھے اس لیے جو دعائیں مانگتے رہو کہ اللہ ظالم کا یہ تختہ تختہ مشق ہم کو نہ بنا او ہے نا موسا واقعی اجابت دعا دعا مانگی تو اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور وہی کی ہم نے تیرا موسا کیا اور اس کے بھائی کے انتبوا یہ کہ برقرار رکھو اپنی قوم کے لیے بے مصرا بیس شہر کے اندر گھروں کو کیا مطلب یعنی ابھی ہجرت کا حکم نہیں تمہیں ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہے وہ دیر سے ہوگا ابھی اپنے گھروں میں رہو باقی تمہیں نمازیں نہ پڑھنے دیں عبادت خانوں کے اندر تو کہاں نمازیں پڑھو گھر کے اندر سمجھے جی کیا یہ برقرار رکھو تم اپنی قوم کے لیے مصر کے شہر میں گھروں کو اور بنا لو اپنے گھروں کو جائے نماز کبلا کا منع مسلح لکھو جائے نماز یعنی نماز گھروں میں چھپ کے پڑھو لیکن قائم کرتے رہو نماز کو اور خوشخبری بھی دے دو مومنین کو کہ کچھ عرصے کے بعد فرعون تباہ ہو جائے گا وکال موسا تمہید دعا موسا علیہ السلام دعا آگے مانگیں گے کہ دعا کی تمہید ہے تمہید دعا عرض کیا موسا نے آئے میرے بے شک تو نے دیا کو اور اس کے درباریوں کو زینت و اموالا اور مختلف قسم کے مال طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارے پروردگار نتیجہ یہ نکلے گا یہ لام نتیجے کی ہے آکبت کی اے ہمارے پروردگار نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ گمراہ کرتے رہیں گے تیرے راستے سے یہ کیا تھی جی تمہید آپ اصل دعا ہے ربنا دعا اے اللہ ملیا میٹ کر دین کے مالوں کو اور سخت کر دین کے دلوں کو بس نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک کو تو یہ دعا قبول ہوئی نہیں کہ پہلے ایمان نہ لائیں جب عذاب دیکھیں اس وقت ایمان لائیں تو اس وقت ایمان لایا تھا یا نہیں کون فرعون ایمان لایا تھا آمن تو میرا فرمایا اللہ نے تاکہ قبول کی گی دعا تم دونوں کی وہ دعا تو موسا علیہ السلام مانگ رہے تھے ایک بار کالا موسا ربانہ موسا نہیں مانگ رہے تھے ہارون مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے تم دونوں کی دعا قبول ہے تھے مانگ رہے تھے تو ہارون ایسا آمین کہہ رہے تھے کیا ہاں، تو دعا ایک مانگے دوسرا آمین کہے تو دونوں کی دعا ہوتی ہے اب دیکھو جی یہاں سے فاتحہ خلف امام کا مسئلہ سمجھ آ گیا امام آگے دعا مانگتا ہے سورت فاتحہ میں اور سورت فاتحہ دعا ہے نا الحمد للہ رب العالمین میں نے عرض کیا رحمان رحمال کی عمدین جناب یہ دعا کا طریقہ ہے دن سرات المستقیم امام دعا مانگ رہا ہے ہم نے پیچھے آخر میں کہا کہا بل ظالین کے بعد آمین کہا تو ہم سب کی دعا ہوگی یا اس کی ہوئی سب کی دعا ہوگی جیسے ادھر ہے قرآن کہتا ہے کہ دعا مانگی منہ سارے ہر ان کی بھی ساتھ دعا ہوگی تو ہماری صورت پر ہو گئی یہ قرآن کی دلیل پیش کرو ہم ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو خاموش کرا دیتے ہیں ان کو <laughs> آ گیا سمجھ میں قبول کی گی دعا تم دونوں کی فسطیما لہٰذا تم مستقیم رہ تبلیغ پہ اور نہ چلنا رہا ان لوگوں کی جو نہیں جانتے کافروں کی جا وزنا بنی اسرائیل تدبیر فرعون اب فرعون کو ہلاک کرنے کی تدبیر تدبیر اہلا کے ہم نے بنی کو کہا رات و رات چلو اور راتوں رات چلے جی لاکھوں کی تعداد میں منہ بھی ساتھ آگے گیا جی بحر کلزم ہم نے موسا کو کہا ڈنڈا مارو آسا مارا بارہ راستے نکل گئے خوش ان کے اوپر بنی اسرائیل چلے پار چلے گئے اب فرعون نے دیکھا کہ راستے خوش کے ہم بھی پیچھے چلے سمجھے وہ پیچھے چلا جب درمیان میں گیا تو راستہ ختم اور سمندر مل گیا باہر کلزم دیکھو جی اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو باہر کولرم سے پیچھا کیا ان کا فرعون نے اس کے لشکر نے ظلم و زیادتی کے ساتھ یہاں تک جب پا لیا اس کو ہار کرے اور فرشت عذاب کے نظر آنے لگے فرشتے عذاب کے نظر آنے لگے تو اب ایمان باس ہے یا ایمان یاد ایمان باس عذاب کا قبول نہیں کہنے لگا ایمان میں اللہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ ذات کے ایمان لائے مسلمان آل آن اللہ کی طرف سے ندا دیے فرشتے نے آتومن العان آل آن اصل میں کیا ہے آتومن تومن العان کا ایمان لاتا ہے تو آپ حالانکہ تاہی بے فرمانی کرتا رہا پہلے سے اور مرتزی سے چلو ایمان لاتا ہے نا تو جیسے بے وقت ایمان لایا تجھ کو نجات بھی بے فائدہ دیں گے تیرا ایمان بے وقت تیری نجات بے فائدہ فرمایا کہ تیرا جو وجود ہے نا بدن اس کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں چنانچہ موج آئی تو اس موج نے فرعون کے وجود کو کہاں پھینک دیا باہر پھینک دیا چنانچہ بنی اسرائیل نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مرا پڑا ہے اس لیے کہ اگر باہر نہ پھینکتے نا تو بنی اسرائیل کے دل کے اندر شکو رہتا کہ کیا پتا فرعون خود بھی گھر کو ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی دوسری فوج گھر کو ان کو بھی دکھایا بس آج کے دن نجات دیتے ہیں تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ تاکہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہیں گے برات چنانچہ کہتے ہیں کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر اب بھی اس کی لاش موجود ہے مثال کے اور بے شک بہت سے لوگ ہماری ایتوں سے غافل ہیں وہ تو گیا جی مار بدماش وارکت بنی اسرائیل تصویر انعامات بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلا رہے ہیں تذکیر انعامات اور البتہ کی ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ سچا غر کے فرعون کے بعد کہ ٹھکانہ سچا کے نیچے لکھو مصر و شام مصر کی حکومت اس وقت دے دی اور شام کی حکومت یو شاہ کے دور میں مل گئی تفسیر مدار حوالہ لکھو مصر و شام تفسیر مدار رزق دیا ہم نے ان کو پاک چیزوں کا فما چڑھوگا کفران نعمت ہم نے انعام کیے انہوں نے ہمارے انعام کی نشا کری کفران نعمت پس نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس کیا علم آپس میں گڑبڑ کیے اختلاف کیا بعض نے کتاب کو مانا بعض نے نہ مانا بعد میں بے شک رب تیرا تخویف اخروی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن کی آمد کے جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں فائن کون تفی شک مما انزلنا دلیل نقلی برائے صداقت قرآن دلیل نقلی برائے صداقت قرآن میرے محترم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ فین کونتا کا خطاب کس کو ہے حضور کو ہے لیکن معنی تو غلط بنتا ہے اگر ہے تو بیچ شک کے اس سے کہ ہم نے اتارا حضور شک میں تھے کیا پس سوال کر ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو کیا حضور شک میں پڑھیں اور پوچھیں کس سے اہل کتاب سے پوچھیں کہ تصدیق کرتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے <laughs> اللہ کا نبی ہو کہ اہل کتاب سے پوچھیں تو یہ ایک اشکال ہے بڑا تو میں تو اس کا معنی یوں کرتا ہوں کہ اس کا خطاب میرے حضرت کو ہے ہی نہیں مطلق انسان کو ہے کیا ہاں مطلق انسان کو ہے فائن کون شکن پس اگر ہے تو ایو حل انسان پس اگر ہے تو اے انسان بھی شک کے اس کتاب سے کہ اتاری ہم نے تیری ہدایت کے لیے اتاری ہم نے تیری طرف نہ تیری ہدایت کے لیے پس سوال کر تو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو تجھ سے پہلے وہ کون اہل کتاب کے منصف علماء اہل کتاب کے کون منصفین علماء ان سے پوچھو وہ تصدیق کریں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے الطائی آ چکا تیرے پا حق تیرے رب کی طرف سے پس نہ ہو تو کیسے شک کرنے والوں سے یہ درجہ اول ہے بلا تکون نہ درجہ ثانیہ اور نہ ہو تو ان لوگوں سے جو جٹھلاتے ہیں اللہ کے ایتوں کے پاس ہو جائے گا تو خاصرین میں سے اب دیکھو حضور کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا تو کیا مراد ہوگا مطلع کی نشان میں اسی طرح چشمہ کہتا ہوں لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بظاہر خطاب حضور کو ہے اور سمجھایا کس کو گیا دوسروں کو سمجھایا گیا ان الدین حق کا تلحم کالمت رب کا یہ بیان اناد ہے جو لوگ نہیں مانتے وہ اناد میں ضد میں ہیں بیان اناد بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں ان کے اوپر بات تیرے رب کی فی عدم ایمان بات تیرے رب کی فی عدم ایمان وہ ایمان نہیں لیں گے اگرچہ آ جائیں ان کے پاس سب قسم کے دلائل یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک کو لیکن عذاب دردناک کو دیکھیں گے تو ایمان قبول ہوگا ایمان قبول نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے بستیوں والوں کا ایمان بھی قبول نہیں ہوا تھا عذاب کے وقت چنانچہ اب پہلے بستیوں والے امام سابقہ ان کا احوال بیان کرتے ہیں فلا صاحب کا کے احوال یہ مضمون ہے امام کا کے احوال برائے زجر منکرین امام صاحب سابقہ کے احوال برائے زجر منکرین بھائی میرے محترم قوم نو ہو قوم عاد آد ہو قوم سمود ہو یا یہی فرعون ہو سمجھے جتنی بستیاں ہلاک ہو گئیں اقوام ہلاک ہو گئے ان کو ایمان نصیب ہوا بعض لوگ تو ایمان لے ہی نہیں اور بعض لوگ ایمان کا دعویٰ کیا تو کس وقت عذاب کے وقت جیسے فراؤن نے کہا تو جتنی عذاب شدہ بستیاں یا قومیں تھیں ان کو ایمان نصیب نہیں ہے صرف ایک قوم تھی اس کی یون علیہ السلام کی کہ عذاب کے آثار کو دیکھا ایمان لائے اور ان کا ایمان قبول ہو گیا محترم حضرت یون و صلی السلام نینوا کے علاقے میں گئے تھے وہاں سات سال تبلیغ کرتے رہے قوم نے کوئی بات نہ مانی انہوں نے قوم کو کہا کہ مان لیتے ہو ٹھیک نہیں تو تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا جب تیسری رات ہوئی حضرت یون صلی السلام خود تو چلے گا نکل گئے صبح کو تیسرے دن عذاب شروع ہو گیا اور بادل تھے سیاہ دھواں ان سے نکلا ان کے گھروں کے اندر دھواں آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب شروع ہو رہا ہے تو مرد اپنی عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو لے کے میدان میں آ گئے وہاں چیخ پکار کرتے رہے دھاڑے فریادیں کرتے رہے اللہ نے کرم فرمایا سمجھے اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو کون لایا تھا یون علیہ السلام لے آیا تھا یہ بھی کہتے رہے اللہ نے اپنا کرم فرمایا عذاب کو ٹال دیا اب یہاں ایک سوال ہے کہ ان کا ایمان کیسے قبول ہوا یہ ایمان باس نہیں تھا کیسے قبول ہوا تو اس کا جواب ایک تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ مختار ہے مالک ہے ان کا ایمان باس بھی قبول کر لیا عذاب کے وقت کا ایمان لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیقی عذاب ابھی نہیں آیا تھا حقیقی عذاب اس وقت ہوتا ہے جب فرشتے عذاب کے نظر آنے لگتے ہیں یہ ابتدائی آثار تھے یہ بادل دھواں یہ عذاب کے کیا تھے ابتدائی آثار اس وقت ایمان لائے ایمان ان کا قبول ہو گیا اچھا اب ایمان ان کا قبول ہو گیا نجات مل گئی تو پھر آگے یہ ہے کہ نجات صرف دنیا کے اندر ملی یا آخرت میں بھی ملے گی بعض حضرات کہتے ہیں صرف دنیا میں ملی لیکن اکثر کیا کہتے ہیں دنیا میں بھی اور میں نجات ملی کچھ عرصے کے بعد پھر و صلی السلام بھی آ گئے وہ آگے آئے گا یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ساری صورت کے اندر یہی مشکل بات ہے یہ ہم امتحان کے لیے دیتے ہیں طلباء کو امب صاحب کا کہ احوال برائے منکرین لکھا ہے نا فلاولا کانت لولا بمن نفی کے کرو اور کوئی تھوڑا سا مانا لکھو بھی صحیح اور نہ تھی کوئی بستی لولا کا من نفی والا کرو اور نہ تھی کوئی بستی عذاب شدہ بستیوں میں سے اور نہ تھی کوئی بستی کیسے عذاب شدہ بستیوں میں سے بس اتنا کافی ہے آگے کا آسان ہے کہ وہ ایمان لاتی بس نفع دیتا اس بستی کو ایمان اس کا ایسے تھی کوئی بستی کوئی بھی نہیں تھی مگر قوم یونس پہلی بستیوں کے متعلق اللہ کی مشیت نہیں تھی اور قوم یونس کے متعلق کیا تھی اللہ کی مشیت تھی لمبا منو جب ایمان لائے تو دور کر دیا ہم ان سے عذاب رسوئی کا دنیاوی زندگی میں اور نفع دیا ان کو ایک وقت تک سمجھے سے پہ لکھ لو وہ عذاب کے آثار ابتدائیہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے وہ عذاب کے آثار ابتدائیہ آثار ابتدائیہ کو دے کر ایمان لے آئے اچھا جی نفع دیا ایک وقت تک ولا رب کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب اگر چاہتا رہ تیرا نا تو ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب مجتمع ہو اللہ چاہتا تو سب کو بھی ایمان نصیب ہوتا لیکن مشیت ایز دی کیا ہے کہ دنیا میں دونوں چیزیں رہیں یا نہ رہیں ابھر بھی اسلام میں تو کیا پاس آپ زبردستی کرو گے لوگوں پہ تاکہ ہو جائے مومن یہ تسلی رسول ہے وہ ماں نفسن حالانکہ نہیں واسطے کسی نفس سے یہ کہ ایمان لائے مگر ساتھ مشیت اللہ کے اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی شرک کی رج سے مراد ہے گندگی شرک کی اوپر ان لوگوں کے جو عقل نہیں رکھتے قلن ضرور دعوت تفکر غور و فکر کی دعوت ہے دعوت تفکر آپ فرما دیے جی غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں زمینوں میں لیکن غور کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا انسانوں کو ہوگا یا گدھوں کو ہوگا انسانوں کو اب آگے گدھوں کی بات ہے وہ ماتو کے آیات بیان اناج گدھے اناج کے اندر رہیں گے بیان اناج اور نہیں فائدہ دیتے دلائل اور دھمکیاں آیات کا معنی دلائل نظر کا منع دھمکیاں اور نہیں فائدہ دیتے دلائل دھمکیاں اس قوم کو جو نہیں مان لاتے پالی انتظرون تخویف دنیا بس نہیں انتظار کرتے مگر مثل واقعات ان لوگوں کے جو گزرے ان سے پہلے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی عذاب ہے آپ فرما دیجیے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں باقی رہا پہلے لوگوں کے اوپر جو آئے نا عذاب تو ہم عذاب سے اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے یا نہیں وہ قوم ہلاک ہوتی رسول کا نجات تھا سمن نجی رسلنا یہاں عبارت مقدر ہے کنہ نہل کل امم سمن نجی رسلنا کنہ نہل کل امم ہم امتوں کو ہلاک کرتے تھے کافر امتوں کو سمن و نجی پھر نجات دیتے تھے اپنے رسولوں کو اور مومنین کو وہ قزال علینا اور اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ نن جن مومنین نجات دیتے رہیں کس کو مومنین کو اور مومن وہ ہیں جو توحید پہ قائم ہوتے ہیں وہی نجات میں مستحق ہیں تو اب دعوت توحید ہے کل یا الناس اناس دعو صورت کا ذکر تفصیل کتاب میں کیا پڑھا تھا کہ دعوت سورت تین جگہ آئے گا پہلا اجمالم دوسرا ضمن تیسرا تفصیل کل یا الناس اناس دعو صورت کا ذکر تفصیل آپ فرما دیجئے جئے لوگو اگر ہو تم بھی شک کے میرے دین و مذہب سے تو سن لو فاخبر اخبیر و قوم فاخبیر و قوم جدا معذوف ہے سن لو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ پاس نہیں عبادت کرتا میں ان معبودوں کی جن کو پوچھتے ہو تم سوائے اللہ کے اللہ آبدو کے ساتھ لکھو یہ لا الہ کا مضمون ہے لا الہ کوئی معبود نہیں لا آبدو کس کا مضمون ہے لا ولا کن آبد اللہ لیکن عبادت کرتا ہوں اللہ کی کس کا مضمون ہے اللہ کا لیکن عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی وہ کہ تمہاری جان قبض کرتا ہے اور حکم کیا گیا ہوں میں یہ کہ مومنین میں سے وان عقیم اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے ان کا کاتھ کس کے اوپر ہے ان اکونا کے اوپر اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ متوجہ کر اپنی ذات کو طرف دین کے یکسو ہوگا ولا تکون اور نہ ہو تو مشرقین میں سے تو دعوے کتنی تھے جی ایک دعویٰ تھا لا الہ کا دوسرا دعویٰ کیا تھا اللہ کا اب پہلے دعوے کی دلیل پہلے دعوے کی دلیل جی لا الہ کا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور نہ پکار تو سوائے اللہ کے ان معبودوں کو جو نہ نفع دیں تو کو نہ نقصان اگر کیا تو نے تو بس وقت ظالمین میں سے ہوگا آپ دوسری کی دلیل کس کی اللہ کی کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور اگر دلیل سمجھے جی دوسرے دعوے کی اگر پہنچایا تو اس کو اللہ کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا واسطے اس سے عمر وہی تو مشکل کچھ آ کون ہے ہاں شہباز کلندر نہیں اور اگر ارادہ کرے تیز صاحب شاعر کا تو نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو اور پہنچاتا ہے وہی فضل ہی ضمیر کا مرجہ کون بنے گا پہنچاتا ہے اللہ وہی فضل جس کو چاہتا اپنے بندوں سے باہور رہی کلیاس ترغیب اللہ توحید آپ فرما دی اے لوگوں تاکہ آ چکا تمہارے پاس سچا مذہب تمہارے رب کی طرف سے پمن ابتدا من وہ شخص کی ہدایت پاتا ہے کہ مستفیدین دین وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفع کے لیے وہ من ذلّہ یہ بیان محرومی اور جو محروم ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے اس کا ببال اپنے اوپر ہے اللہ وبال کے لیے ہے اور نہیں میں تمہارے اوپر کوئی دروگا آ نگران دلیل واحد اے میرے محبوب اتباع کرو اس چیز کی جو وہی کی جا رہی ہے طرف تیرے قرآن کی واسبیر تکلیفیں تو صبر کرو تسلی رسول تکلیفیں تو آتی ہیں نا حق بیان تک کہ فیصلہ تاکہ اللہ واہ واہ خیر الحاکمین اور اللہ تعالیٰ بہترین ہے فیصلہ کرنے الحمد للہ یا اللہ یا رحمان اللہ اللہ اللہ صلی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات من لقد اسلحی القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام